تو فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر میں درمیان حصے میں تیری کفالت کروں گا تو زندگی قیمتی پھر اثر کے بعد کا وقت قیمتی پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے لیکن اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے لیکن دوستوں بزرگوں یہ وقت قیمتی اور بہتر جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے یہ تو وقت گزرنے کے لیے ہے گزر رہا ہے کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتا ہے آگے کس کی کتنی بات نہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے آج کے دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا جو گھڑی گزر گئی جو وقت گزر گیا جو مہینہ جو ہفتہ سال گزر گیا اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا اور آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اس لیے ہم تھوڑے سے وقت کو تھوڑی سی زندگی کو قیمتی بناویں اور زندگی قیمتی بنتی ہے عملوں سے لیے کہ انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے بلکہ انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے اعمال کہتے ہیں کہ بدن سے نکلنے والے ہم جو ہر وقت صبح سے شام تک جو کام ہمارے بدن سے نکلتے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں دیکھنا ہے سننا ہے چلنا پھرنا ہے سونا ہے کھانا پینا ہے کمانا ہے خرچ کرنا ہے دیا ہے یہ سارے جو کام کیے جاتے ہیں یہ انسان کے اعمال اعمال کہلائے جاتے ہیں یہی اعمال غیر بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور یہی اعمال مسلمان بھی کرتا ہے فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے لقت خان فی رسول اللہ کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے جس کی جتنی زندگی اس نمونے کے مطابق ہوگی اللہ کیا ہاں اس کی قدر ہوگی اللہ کیا ہاں اس کی حیثیت ہوگی اللہ کیا ہاں اس کا مقام ہوگا اور جس کی جتنی زندگی اس سے حجی ہوگی اس طریقے سے اتنا ہی اللہ کے ہوں بے حیثیت ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہوں بے قیمت ہوگا اس لیے ہم اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند رہے ہیں دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگا رکھی ہیں ہر انسان کے ساتھ اور نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک لڑکا بادشاہ کا بیٹا ہے تو اس لڑکے کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی ملک کے اعتبار سے آئے گی کیونکہ بادشاہ کا بیٹا ہے نسبت بڑی ہے ایک کسی درجی کا بیٹا ہے یا دھوبی کا بیٹا ہے تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی گھر کے اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کیوں کیونکہ درجی کا بیٹا ہے دھوبی کا لڑکا ہے اس کی نسبت دھوبی کی طرف ہے اس لیے اس کے اوپر ذمہ داری اس کے اعتبار سے اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے اس کے اعتبار سے اس کے اوپر اس کی ذمہ داری اس کے اعتبار سے کہ بادشاہ کی ذمہ داری کہ ملک کے اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داری آئی ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے اور دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو یہ دو نسبتیں ہیں تو نسبت بڑی ہے اس لیے ذمہ داری بھی بڑی ہے سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے کہ میری زندگی میں دین کیسے آ گئے میں دین پر کیسے چلوں یہ کی ذمہ داری ہے کہ بندہ بن کر زندگی گزارے پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو لے کر دوسروں پہ اس کو لے کر پھرے اور دوسروں تک پہنچاوے یہ بھی ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے اس امت کو دی گئی ہے عنی آدمی آیا کہ دوسروں تک پہنچاؤ اگر کہ ایک ہی آئے کیوں نہ ہو اگر کوئی دونوں اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو تو اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہے اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو وہی اللہ کے یہاں نہیں ہی بے حیثیت ہے اور اگر دوست بزرگوں اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو پورا کرے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہے اگر ایک کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے تو ایک ذمہ داری کا پورا کرنا اور ایک کو پورا نہ کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے کہ اپنی ذات جو ذمہ دار ہے اپنی زندگی میں جو دین ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے ساری چیزیں ہیں اپنی زندگی میں پورا دین ہے لیکن دوسروں کی فکر نہیں ہے کہ یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی اس بات کا مقوم ہے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اگر جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلا بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو جبرین عرض کیا کہ اللہ اس میں تو اس طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے تیری نافرماری نہیں کرتا ہر وقت تیری عبادت سے لگا رہتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پکڑ دو کیوں اس لیے کہ میرے احکامات دنیا میں ٹوٹ رہے تھے میری نافرمانی دنیا میں ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر کل تک نہیں آیا وہ اپنی عبادت سے لگا رہا تھا پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات سے تو دیندار تھا اچھا اگر کوئی دوسروں ہی کے لیے ساری تقریریں ساری تحریریں ساری چیزیں سارے اصول ساری باتیں دوسروں ہی کو پہنچانے میں دوسروں ہی کی فکر میں لگا رہے تب خود اپنی زندگی دین سے خالی ہو عمل سے خالی ہو تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی کہ خود اپنی زندگی میں تو عمل نہیں ہے لیکن دوسروں میں تفریح کر رہا ہے پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنت ہی جنت میں چلے جائیں گے اور دو ہی دو میں چلے جائیں گے تو بعض اہل جنت اہل دو زخ جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری بات پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں تمہیں دین بتلاتے تھے نماز روزہ حج سکال ساری چیز تم بتلاتے تھے تو اس پر ہم نے عمل کیا ہے اس کے وجہ سے تو ہم جنت میں گئے تو تم تو میں کیسا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے دوست بزرگوں یہ وقت قیمتی ہے اور یہ زندگی قیمتی ہے اور ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ قیمتی ہے نہیں تو زندگی پھر بے قیمت ہو جاتی ہے آخرت میں اس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے تو اس لیے ہم سب سے پہلے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے کہ میری زندگی میں دین کیسا آئے اس کی فکر اور دین آتا ہے انسان کے اندر یقین کے راستے سے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا اس کے اندر اعمال اعمال کے ویسے اس کے اعتبار سے نکلیں گے تو اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے ایمان کے طرف سے فکر مند ہونا ہے ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں نعمتیں ہی نعمتیں یہ کہتا ہے وہی سعود نعمت اللہ تفصوا کہ اللہ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر قدم قدم پر سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے اس لیے کہ ہر چیز کی قدر ہر چیز کی قدر آدمی کو اس وقت محسوس ہوتی ہے اس وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر کر لو پانچ چیزوں سے پہلے پہلے اور ان پانچ چیزوں میں زندگی کی پوری پوری پوری زندگی آ گئی اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو ان پانچ نعمتوں میں ان پانچ چیزوں میں پوری نعم پوری زندگی آ گئی اس کے اندر ایک ہے کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے کہ جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے کہ وہ سات آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا اللہ کیا مقبول ہے اس لیے کیونکہ اس میں بھی کبھی ہوتے ہیں آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے تو وہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر کر کہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں اس کے دین کو پھیلانے میں اس کے دین پر چلنے میں لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے تو جوانی کی عبادت تو جوانی کی قدر کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے اور مالداری کی قدر کرو دستی سے پہلے پہلے مال دیا ہے کہ اس کی قدر کرو کب سے سنگستی سے پہلے پہلے حالات پلٹ جاتے ہیں فوراً کاروبار پر چیزوں پر حالات آ جاتے ہیں کہ سب کا خیرات پہلے کر سکتا تھا کہ اپنی کر پاتا اپنی کر پاتا کیونکہ حالات آ گئے مالداری کی قدر کرو سنگستی سے پہلے پہلے اور خالی اوقات کی قدر کرو مجبوری سے پہلے پہلے خالی اوقات خالی اوقات کی قدر کیا ہے مثال کے طور پر آپ سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں اور ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ان شاء اللہ اللہ کے راستے میں اور آگے بڑھیں گے بہت سارے لوگ تو گھر جائیں گے بہت سارے آگے بڑھیں گے ان شاء اللہ کہ اللہ کے راستے کی قدر کیا ہے خالی اوقات کی قدر کیا ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی چالیس دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تقدیر اولا فوت نہ ہو ایسی چالیس دن اخلاص کے ساتھ کہ اس کی تقدیر اولا فوت نہ ہو تو اللہ کی طرف سے اس کو دو بڑے پروانے ملتے ہیں ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا تو اس کے لیے جو چالیس دن اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے ہم نے وہ وقت کو فارغ لیا خالی وقت کہ ہم نے یہاں کا وقت کو فارغ کیا ہے کوئی کام نہیں ہے نہ گھر نہ کاروبار نہ بیوی بچے نہ دو صاحب نہ کسی خوشی میں جانا نہ کہیں رمی میں جانا ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے خالی اوقات کی قدر رہا ہوں کہ اگر ہم چالیس دن اس پر عمل کر لیں گے تو دو بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملیں گے اور اگر یہاں نکل کر اس کی قدر نہ کی یہاں نکل کر اس کی قدر نہ کی حدیث پر عمل نہ ہوا تو گھر آ کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہاں مجبوری آ گئی ہے کام آ گئے گھر والوں کے کچھ بھی بچوں کے کچھ دوست احباب کے کسی کی خوشی میں چلے گئے کہیں چلے گئے جیسے اڑتیس دن تک پڑھتے رہے ایک دن تک نکل گئی کہ اس نکلے سے تو محروم ہو گیا کسی وجہ سے تو خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے اور تندرستی کی صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے اور زندگی قدر کرو دوستوں بزرگوں موت سے پہلے پہلے کہ پانچ چیزیں بتلائی ہیں کہ پانچ چیزوں کی قدر پانچ چیزیں پہلے پہلے انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں اور پھر خالی اتنا نہیں ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے تو ان کو جیسا چاہو جہاں چاہو جس طرح چاہو ہم جس طرح چاہیں اس کو اس کو استعمال کر کر چلے جائیں کہ نہیں پھر ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی ہوگا پوچھا بھی جائے گا تمہ لکھ یوم کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کس میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے چار سوال نہ کر لی جائے چار باتیں جب تک نہ پوچھ لی جائیں کہ آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا کہ جوانی کہاں گزاری ہے کہ مال کہاں سے کمایا حلال کمایا کہ حرام کمایا جائز کمایا کہ ناجائز کمایا حلال کما لیا میرا ہو گیا میں چاہوں جہاں چاہوں چاہوں جس طرح استعمال کروں کہ نہیں پھر اس کو خرچ کہاں کیا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور جو جانتے اس پر کیا عمل کیا اشار و سوال کہ یہ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا اور ایسی عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا اور ایسی عدالت میں سنوائی ہوگی وہاں نہ کوئی جھوٹ کام آئے گا نہ کوئی وکیل کام آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا آدمی کا سچا سچا اپنے سامنے آ جائے گا اور بلکہ رجسٹر ایک طرح کتاب ہے کفا دن نکلے آگے کا حصیبہ کہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ رجسٹر سامنے کر دی جائیں گے کہ اپنا اپنا رجسٹر دیکھ لو اور اپنا محاذہ خود کر لو قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون کہ آج کے دن ہم ان کے مہر پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ مجھ سے کیا کیا کرتوت کرائے دوست بزرگو یہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اپنی مرضی استعمال کرنے کے لیے نہیں دی ہے بلکہ یہ جو نعمتیں دی ہیں یہ اس طریقے پر جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو کام یہی کام غیر بھی کرتے ہیں یہی کام ہم بھی کرتے ہیں کمانا فرد کرنا شادی دیا سونا جاگنا یہ سارے کام غیر بھی کرتے ہیں لیکن کہ ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزار کراؤ اس طریقے کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کرو اگر ان طریقوں کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو تو تو آخرت میں تمہاری پوچھ ہوگی نہیں تو کل قیامت کے دن دوست بزرگوں ہر نعمت پکڑ کا ذریعہ بنے اللہ حفاظت فرمائے انعامات بے شمار اللہ تعالیٰ کے لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس لیے کہ آدمی خدا نہ خاصہ اگر ایمان کے بغیر اس دنیا میں چلا گیا چاہے دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہو سارے اسباب اس کے پاس ہو اگر ایمان کے بغیر چلا گیا تو کل قیامت کے دن اپنی جان کے میں اگر سارا سونا چاندی بھی دے دے تو کل قیامت کے دن اللہ کا عذاب سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا ایمان آج جو دوستوں بزرگوں ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے ایمان کی قدر و قیمت کیوں نکلی ہوئی ہے کیونکہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کو ملتی ہے آدمی کے اندر اس کے قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے جس چیز کے اوپر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے اور جو چیز بغیر محنت کی ملتی ہے تو اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے تو ایمان ہمیں بغیر محنت کے بغیر مجاہدے سے ملا ہے اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے جیسے وراثت میں کوئی چیز مل جاتی ہے خاندان مسلمان دادا مسلمان باپ مسلمان ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے الحمد للہ آپ مسلمان اس لیے حضرت رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی تاکہ ہم جہاں پر ہوں اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھے آج مسلمان نے اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو کھو دیا ہے اس لیے بہت سستا ہو گیا ہے مسلمان اور مسلمانوں کا خون کیوں کیونکہ اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی کیا قدر بتلائی کہ یہ قدر بتلائی کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا یعنی ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا تو اللہ کیا ہاں یہ قدر ہے میری اور آپ کی کہ ایک ایمان والے کی وجہ سے اس ساتوں اور زمین و آسمان کے نظام کو باقی رکھا جائے تو کروڑوں مسلمان ہیں الحمد للہ کہ سب دنیا میں چلے جا رہے اور ہم میں سے ایک باقی رہ جائے جا رہے تو ہماری ایک جو یہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی رکھے گا یہ قدر ہے اور قیمت کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دسونی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا جس کا ایمان کتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کتنی اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی یہ اللہ نے ہمیں جو تعاون تبلیغ والا کام کیا ہے یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے اپنے یقین کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جب آدمی سات مہینے میں سال میں چار مہینے میں چلے میں ہر وقت مسجد میں رہ کر اللہ کو بولتا ہے اللہ کے ہونے کو سنتا ہے بولتا ہے سوچتا ہے اس کی دعوت دیتا ہے تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے کہ جب اللہ سے ہونے کا یقین ہو گیا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے بدن سے نکلنے والے اعمال کا بگاڑ یقین کی خرابی ہے اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں تو یقین کا صحیح ہونا ہے یہ قدر قیمت بتلائی اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وجماہ کے اندر یہ قدر قیمت ایمان کی ایسی اتری ہوئی تھی کہ صحابہ نے پھر اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو ہر پریشانی کو کہ برداشت کیا ہے اور کوئی چیز بھی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کوئی چیز بھی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے تو اس کو قربان کیا ہے آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی کہ اس کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے ہر مصیبت کو اور اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اپنی راحت آرام یہ ساری چیز اس چیز پر لگا دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت انسان کے اندر اتر جاتی ہے صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتری نہیں تھی <coughs> اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو برداشت کیا اور اس ایمان کے لیے جو کچھ اپنے پار کا سب کے سب جھونک دیا ایک صحابی حضرت بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ خفاف ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ حالات بتلاؤ جو تم پر آئے پیش آئے ایمان لیا وہ ایک عورت کے غلام تھے جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سلیے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی خطاب نے کہا میرے میرمنی آپ ذرا میری کمر دیکھیں جب کمر دیکھی خیر المان نے فرمایا خطاب نے ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے خیزل خطاب نے فرمایا کیا امیر المومنین مجھے آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا میری چربی سے میرے خون سے آگ بجتی کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے ایمان لانے کی وجہ سے حالات آئے تو کی تکلیف مصیبت آئی کہ اس کو برداشت کیا ہے اور پھر اتنا ہی نہیں یہ فتوحات کا دروازہ اللہ کی طرف سے اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ ایمان والا مومن جو کام کرتا ہے جو بھی عمل کرتا ہے جو بھی قربانی دیتا ہے آپ حضرات نے ماشاء اللہ قربانی دی پرسوں بارش ہو گئی آپ حضرات واپس گئے پھر واپس آئے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے اس قربانی کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے تو جو بھی کام کرتا ہے ایمان والا کہ وہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلا وہ آخرت میں چاہتا ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا اور مومن جو عمل کرتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے کوئی خوش ہے نہ خوش ہے کوئی کیا کہے گا کہ اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور جس طریقے سے مجھے کرنے کو بتلایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق میں کرنے والا بن جاؤں یعنی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا کسی معاملے میں کسی معاملے میں اللہ کے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے انہی دو چیزوں میں کامیابی ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں تو خدا کی قدم ہم ناکام ہیں تو اس کی پرواہی نہیں کرنی محنت کرا رکھے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا اور جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے اس کو کوئی پرواہ دوسری نہیں ہوتی تو جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عجمائن اس پر رویا کرتے تھے کہیں ہماری تکلیفوں کا ہماری مشقتوں کا ہماری اس قربانی کا کہ بدلہ ہمیں اس دنیا ہی میں مل رہا ہے یہاں تو جو ملے گا وہ وقت ہی ملے گا اور تھوڑا ملے گا آخرت کے اعتبار سے اس پر رویا کرتے تھے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت اتری نہیں تھی اس لیے انہوں نے کہ ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے اور پھر اتنا ہی نہیں کہ جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے حکومت آئی ہے تو حکومت مال آیا ہے تو مال کہ اس کو بھی قربان کیا ہے دوستو بزرگوں ہم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ہم یہ قصے سن کر رہتے ہیں سارے قصے ہیں کتابوں میں لیکن اصل یہ ہے ہم ان قصوں کو سن کر ان قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے اگر ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیں تو ابھی ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایمان کے اعتبار میں کتنے کمزور ہیں اس نیت اور ارادے سے سنیں کہ ہم صحابہ کی زندگی پر عمل کرنے والے بنیں گے قربانی کی ہے ایک صحابی حضرت اللہ ابن علی اللہ تعالیٰ ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے آج کے ان کے اوپر نسرانی کو پیش کیا کہ تم نسرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا ان صحابی نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے اور مجھ سے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت دے گا یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں کہاں رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے جانے پر دس گنی بڑی جنت اور کہاں کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہ نہیں اگر پوری بادشاہ بھی دے اور پوری بھی نہیں جتنی عرب کی بادشاہت ہے سب کی سب نے سبھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں حضرت قیمت اندر اتری ہوئی تھی کہ ایمان کے مقابلے پر جو کچھ آیا ہے کہ اس کو قربان کیا ہے اور پھر اتنا ہی نہیں کیسے نہیں مانتے تو چھوڑ دیے جاؤ چلے جاؤ کہ دوسری چیز دھمکی اور دھمکی کو کیا اصل تو دوستوں بزرگوں آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے یا کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے وہ دو چیزوں سے کرایا جاتا ہے دو راستوں سے سیدھے راستے سے ہٹانا ہو یا کوئی غلط کام کرانا ہو وہ دو راستے اختیار کیے جاتے ہیں ایک تو لالچ لالچ کو تو یہ جواب دیا دوسری چیز دھمکی دھمکی سے کام کرایا جاتا ہے کہ یہ کام کر دو یہ اس کے سے بیٹھ جاؤ اس کو چھوڑ دو ہم نے تمہیں یہ کریں گے یہ کریں گے تو یہ دھمکی دی جاتی ہے تو صحابی نے لالچ کا جواب دیا اور دوسری چیز دھمکی دھمکی کا کیا اثر تھا دوستوں بزرگوں ایمان والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اور حالات اس لیے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے ہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو ایمان والے ہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آزمائش آتی ہے علی فلاح ایم ماسی بننا تو خود آمنا قانون تم کیا اقبال کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو مسلمان ہیں تو تم آزمائش نہیں جاؤ گے آزمائش آتی ہے اور آزمائش آتی ہے ایمان کے اعتبار سے جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کے اعتبار سے اس کے اوپر آزمائش آئیں گی وہ آزمائشیں ہے وہ حالات جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے اوپر آئے تھے وہ حالات ہم پر نہیں آنے والے ہیں اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں صحابہ ایمان کے اعتبار سے کبھی تھے ان کے اوپر بڑے حالات آئے لیکن ایمان کے اوپر حالات آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے تو جو ایمان والا ہوتا ہے عقل مند کہ وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کرتا ہے حالات کا مقابلہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے اس لیے کہ حالات کا تعلق حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے آپ دیکھو اس وقت اسباب کے اعتبار سے اور راحت آرام کے اعتبار سے زندگی دنیا میں اس وقت جتنی فراوانی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے ہر اعتبار سے سفر کے اعتبار سے لے لیے ڈاکٹری اعتبار سے لے لیے کمانے کے اعتبار سے لے لیے تجارت کے ہر اعتبار سے اس وقت جتنی فراہم آ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور اس وقت دنیا جتنی پریشان ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ حالات کا تعلق اسباب سے نہیں ہے حالات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے اس لیے کہ اعمال جیسے اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کے فیصلے نیچے آتے ہیں اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں اس کو راضی کرنے والے ہیں مجموعہ طور پر تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے ہمیں راضی کریں گے اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں اس کو ناراض کرنے والے ہیں تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے حالات کے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے ناگوار ہمارے لیے ناگوار ہوں گے جیسے آج پوری دنیا میں چل رہا ہے تو ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ احمد سے اور توبہ سے کرتا ہے یہی اصل چیز ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہے کوئی چیز آئی ہے کوئی مصیبت آئی ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو ہاں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا وہ کبھی صلاح کی وہ سفر عالیہ اللہ رو اللہ حقیبت تو نبی کے حکم کے ذریعے سے امت کو یہ حکم ہے کہ ہر موقع پر ہر چیز پر ہر مصیبت پریشانی آفت پر کہ نماز کو پڑھو اللہ سے مانگو اللہ کی طرف رجوع کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قید شادی ہوئی قید زبردست قید پڑا اور ایسا قید پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے قید کی وجہ سے کہیں چارہ نہیں ایک صحابی نے بکری ذبح کی اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا خالی ہڈی ہڈی نکلی وہ گئے اور سوتے ہوئے زیارت کی کی جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عمر کا تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو تو بڑا عقل مند تھا ایمان کی فراز نے تجھے عطا فرمائی تھی اللہ نے تو تو بڑا عقل مند تھا تجھے کیا ہوا عمر رضی اللہ یہ صحابی اٹھے اور اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا یہ خیر کی بات کہ آدمی کا جو بھی کام ہو دین کا یا دنیا کا جو مشورہ کرتا ہے وہ نام نہیں رہتا اللہ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری فرماتا ہے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے انتخاب دیکھا ہے تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے قید تالی آئی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے ہم غلہ منگا رہے ہیں شام سے اور مصر سے اور ادھر ادھر سے اور حالات تو آئے ہیں قید تالی تو آئی اللہ کی طرف سے تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت پاری شروع ہو گئی کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ وہ حالات سجائے کم ہونے کے اور زیادہ بڑھ رہے تھے اور جب حالات کا مقابلہ توبہ استفار سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو فوراً پلٹ دیا آج بھی دوستو بزرگوں ان حالات کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے طرف سے اور پوری امت کی طرف سے ہر مسلمان اللہ سے توبہ استفار کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے موت تک ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی پچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے تو دوسری چیز ان صحابی کو یہ دھمکی دی کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی اس دیگ کے اندر پانی کھولایا جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان پہ پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا آگے کہنے لگے کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے بادشاہ نے حکم دیا ان کو اس میں ڈال دو پھر لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے بادشاہ کو اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں تاکہ سمجھے آپ کے ڈر گئے اب ایمان سے جائیں گے پھر ان کو بلایا اور ان کے اوپر نسرانی کو پیش کیا تو کہنے لگے میں نے تجھ سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے کیسے پھر رو کیوں رہے تھے کہنے لگے کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے وہ جان اس دیکھ میں ڈالی جائے گی ختم ہو جائے گی میں تو اس سے رو رہا تھا کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی اور میرے بدن کے اندر سو جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیکھ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا ایک جان کا کیا قربان کرنا میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ ایک ہی جان ہے وہ قربان ہو رہی ہے آج تو سو ہوتی تو سب کی سب میں قربان کرتا تیرے نام پر دوستوں کو یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ اپنی جان اپنا مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اپنے دین کی کمی کا اپنی ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے بھائی آدمی ملازم ہے کسی آدمی کی دکان ہے کیونکہ احساس کے اندر تو کوئی نہیں کہے گا آپ نے کل دکان نہیں کھولی تو آج تو کھول ہی لو کل آپ کام پر نہیں گئے تھے ملازمت پر نہیں گئے تھے تو آج چلے جاؤ یہ اس کے اندر خود ہی احساس ہے اللہ کرے یہ احساس ہمارا ایمان کے اعتبار سے ہو جائے جیسے صاحب اکرام رضی اللہ عثمین کے اندر ہر وقت ایمان کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتے تھے اپنے دین کی طرف سے فکر مند اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے ان کو ان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا تھا صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے باہر نکلے یہ کہتے ہوئے کہ نا پکا حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے تم سے کہا تو انہوں نے کہا کتنی بڑی بات سبحان اللہ کیسے کہہ رہا حنزلہ منافق ہو گیا انہوں نے وجہ بتلائی کہ جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا دوزخ کا قبر حشر کا آپ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب بالکل نرم ہو جاتے ہیں گویا بالکل ہمارے سامنے اندر ایک کیفیت تیار ہوتی ہے اور جب گھر چلے جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آ گئے کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو گئی اس لیے مقامی کام کو کہا جاتا ہے پابندی سے کرنے کے لیے کہ جو چلے چار مہینے میں جو ہم پر رنگ چڑھا ہے چلے چار مہینے میں جو اندر کا یقین بنا ہے اور جو ایک رنگ چڑھا ہے اگر مقامی کام کو کرتے رہیں گے تو وہ رنگ اور وہ اندر کا یقین باقی رہے گا اور اگر مقامی کام کو چھوڑ دیں گے تو جو رنگ چڑھا تھا وہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جائے گا پھر دوبارہ محنت کرنی پڑے گی اگر کوئی نئی گاڑی خریدے کھڑی کھڑے نئی گاڑی خریدے اور لا کر کھڑی کر دے تو وہ کھڑے کھڑے اس کے پردے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کھڑی رہی اور اگر کوئی پرانی گاڑی خریدے اور لا کر چلاتا رہے تو وہ چلتی رہتی ہے سال میں کبھی کبھار سروس کے لیے جاتی رہتی ہے ہم مقامی کام کرتے رہیں گے تو چلتے رہیں گے اور سال میں سروس کے لیے چلے چار مہینے میں نکلتے رہیں گے تو چلتے رہیں گے اور اگر کھڑے ہو گئے تو پھر جہاں سے پہلے پھر وہیں پہنچ جائیں گے پھر دوبارہ محنت کرنی پڑے گی صحیح کرنے کی اس لیے ہمیں کہنے لگے بکر یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی ہے چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں تو اتنی سی بات پر کہ اندر گھر گھر میں آ کر اندر کی کیفیت کچھ اور ہے نبی کے مجلس میں اندر کی کیفیت کچھ اور ہے اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا دوست بزرگو جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اندر کے یقین کو بدلنے کی ضرورت ہے اندر کا یقین بدلتا ہے دعوت کے ذریعے سے جتنی دعوت دیں گے جتنی اللہ کی بڑائی کو بولیں گے سنیں گے اندر کا یقین بدلے گا اور جتنا اندر کا یقین بدلے گا بدن سے نکلنے والے احمد ہمارے سے ہوں گے تو دعوت کے ذریعے سے یقین کا بدلنا اور ذکر کے ذریعے سے اندر کی غفلت کا ختم کرنا غفلتیں آج غفلتیں بھی ہمارے اندر خوب ہے اور کیوں ہے کیونکہ غیر اللہ کو بول رہے ہیں غیر اللہ کو سن رہے ہیں غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم جہاں ہوتے ہیں غیر اللہ کا دھیان اندر ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی مسجد میں اللہ کے راستے اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے کہ وہاں بھی غیر اللہ کا دھیان ہے کوئی دکان میں گھوم رہا ہے کوئی کوئی تجارت میں گھوم رہا ہے کوئی کھیتوں میں گھوم رہا ہے حالانکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور غیر اللہ کا دھیان ہے کیوں کیونکہ ہم نے ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم نہیں کر رکھا ہے تو ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم کرنا ایک تجویز تیسرے کلمے کی ایک درو شریف کی ایک استفار کی یہ تین تجویز کو تین تصویر شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر باوضو ہو کر اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت میں بھی لے جائے گا تو بھی نفے کا خالی ہے ہی نہیں سواب کو اس پر مل ہی جائے گا لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی اور اصل ہے اپنی غفلت کو ختم کرنا تو جتنا باوجود قبل کے طرف مکر کر دھیان سے اپنی تین تین تصویر کو پورا کریں گے اتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی جتنی اتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی اللہ کا دھیان آئے گا اتنا ہی عمل کرنے کے اندر مزہ آئے گا آدمی کو جب یہ چیز پتہ چل جائے کہ میری نماز فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں لڑکے کو طاربن کو وغیرہ پتہ چل جائے کہ میری نماز میرے استاد دیکھ رہے تو اس کو ایک تصور ہے کہ استاد دیکھ رہا ہے تو کتنی اچھی نماز پڑھے گا استاد دیکھ رہا ہے باپ دیکھ رہا ہے کوئی اور دیکھ رہا ہے تو اچھی سے اچھی نماز پڑھے گا جب یہ تصور ہمارے اندر مستقل آئے گا ہو جائے گا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرے اس عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے میری نماز کو اللہ دیکھ رہا ہے میری ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا خوف اندر ہوگا تو پھر اس عمل کو آدمی اچھے سے اچھا کرنے کی فکر کرے گا تو کریں گے ان شاء اللہ اب تھوڑا سا بہت باقی رہ گیا جن بھائیوں کی غلطی ہے وہ اپنی ان کی تجزیے پوری کر لیں اور جن بھائیوں کوئی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے خالی ہو کر اذان سے پہلے مسجد نہ آ جائے اللہ